حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا مومن کا قید خانہ اور کافر کی جنت ہے صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار چار سو سترہ